تو اس سے بڑھ کر ظلم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھ ہے یا اس کی آیتیں جھٹلائے بے شک مجرموں کا بھلا نہ ہوگا